نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله محمد والی ون ہونا وی آلنا ون شاہجولہ إلا الله وحده لا شريك شريك له له له له له له لا ولا ولا ولا ولا وزير مشير معين وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد الذي يؤتي يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى وقال في موضع آخر وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء وقال النبي صلى الله عليه وسلم منسپنی پکو منس بال سب صدق مولانا ونحن ولا ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا ایک ایک آیت قرآن کی تلاوت کرنا جان پر کھیل کر اظہار صداقت کرنا جنگ والے نے بتایا بزبان جرت جنگ والے نے بتایا بزبان جرت زندگی کیا ہے تمنا شہادت کرنا اس نے جو لفظ کرے سینہ سہارا لکھا مٹ سکے گا نہ ہواؤں سے کچھ ایسا لکھا اس نے ایما سے چمکتی ہوئی پیشانی پر خون سے اپنے صحابہ کا قصیدہ لکھا میرے بات احترام قابل صد احترام علماء کرام غیور مسلمانوں روم سلطان ضلع جھنگ کے ساتھیوں آج اکیس اپریل انیس سو چورانوے کا یہ پروگرام جو فکر جنگی کانفرنس کے نام سے معلوم ہے اس میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کی شرکت باعث سعادت ہے اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ حضرات آپ کافی تعداد میں ہماری معلومات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں اثر کا وقت بھی تنگ ہو رہا ہے اس لیے میں انشاءاللہ انتہائی اختصار کے ساتھ سپاہ صحابہ کا موقف قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا میرے بھائیوں شیعہ سے مسلمانوں کے اختلاف کی کئی وجوہات ہیں شیعہ سے بنیادی اختلاف مسئلہ امامت پر ہے کس پر ہے جس کا ذکر میں نے گزشتہ سال کی اپنی تقریر میں یہاں روڈی سلطان میں کیا تھا اس مسئلہ امامت کو ثابت کرنے کے لیے شیعہ نے کلمہ طیبہ تبدیل کیا شیعہ نے رسالت کے عقیدے کو من گھڑت بنیادوں پر قائم کیا شیعہ نے تعریف قرآن کا عقیدہ گھڑا شیعہ نے تقریر صحابہ کا عقیدہ گھڑا اور صحابہ کرام کی مذمت میں صحابہ کرام کی مخالفت میں صحابہ کرام کے کے خلاف اسلام کرازی اور گالیوں میں شیعہ اتنا آگے چلے گئے کہ انہیں یہ بھی ہوش نہ رہا حضرت علی جن خلافا کے پیچھے چوبیس سال تک نمازے پڑھتے رہے انہیں کو شیعہ نے کافر قرار دے دیا انہیں کو شیعہ نے مرتب قرار دے دیا انہیں کو شرابی اور ضامی قرار دے دیا اور یہ نہ سوچا کہ اس کی زد حضرت علی پر پڑے گی یا حضرت حسین پر پڑے گی یا حضرت حسن پر پڑے گی چودہ سو سال بیت گئے شیعہ صرف کسی بات پر زور لگا رہا ہے کہ صحابہ منافق تھے صحابہ نعوذ باللہ مرتب تھے صحابہ اسلام کے دشمن تھے صحابہ نعوذ باللہ شرابی تھے صحابہ نعوذ باللہ زانی تھے صحابہ نعوذ باللہ تجمت کے دشمن تھے صحابہ نعوذ باللہ لالچی تھے صحابہ بلا وجہ پیغمبر سے چلتے ہوئے تھے ان کی نیتوں میں ایمان نہیں تھا ان کے دلوں میں دین نہیں تھا ان کے ارادوں میں رسول اللہ سے محبت نہیں تھی ان کے کردار میں پیغمبر علیہ السلام کی ناروس کا تحفظ نہیں تھا یہ وہ نظریات ہیں جو چودہ سو سال سے شیعہ اپنی کتابوں میں درج کر چکا ہے شیعہ مذہب کی بنیادی کتاب اصول کافی ہے اور فروع کافی ہے اور تہذیب الحکام ہے ملا یادر الفقی ہے الاستفسار ہے یہ چار اصول کی بڑی کتابیں ہیں ان کتابوں کو کھولو ہر صفحے پر صحابہ کو گالی دی گئی ہے ہر صفحے پر پیغمبر کے صحابہ کو کافر لکھا گیا ہے ہر بعد میں رسول اللہ کے دوستوں کو مرتب اور منافق لکھا گیا ہے مسلمانوں ایک یہ نقطۂ نظر ہے جو نقطۂ نظر شیعہ کی طرف سے دنیا کے سامنے پیش کیا کیا اور نے اسی نقطۂ نظر پر کتابیں لکھی اسی نقطۂ نظر کے فروغ کے لیے سالانہ بتیس لاکھ ڈالر خرچ کیے اور بتیس لاکھ ڈالر سالانہ جو ایران کے تیل کی آمدنی ہے یہ ساری کی ساری بارہ سالوں سے ایران کے ملک میں خرچ نہیں ہوتی بلکہ صحابہ کے خلاف لٹریچر پر خرچ ہو میرے بھائیو ایک پوری حکومت وہ اس بات پر ایڑی چوٹی کا زور لگائے کہ ابو بکر کافر تھا ناؤد باللہ ابو بکر مسلمان نہیں تھا فاروق اعظم مسلمان نہیں تھے عثمان غریب کماش آدمی تھے سارے صحابہ مرتب اور منافق تھے اسی بات پر سینکڑوں طرف سے اور ابھی خصوصاً گیارہ بارہ سال سے جب سے خبیلی کا انقلاب ایران میں برپا ہوا اس وقت سے لے کر آج تک پوری دنیا میں یہی بات بڑا باور کرانے کی کوشش سیت کر رہی ہے کہ صحابہ کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں لیکن جب اس شیعہ کے خالص کفریا نظریے کے مقابلے میں ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں قرآن سے بالکل اس کے الٹ بات نظر آتی ہے شیعہ کہتا ہے کہ صحابہ صحابہ سارے کافر تھے قرآن کہتا ہے سارے جنتی تھے شیعہ کہتا ہے سارے منافق تھے قرآن کہتا ہے سارے آشکار رسول تھے شیعہ کہتا ہے کہ سارے پیغمبر کے دشمن تھے قرآن کہتا ہے سارے نبی کے عاشق تھے شیعہ کہتا ہے سارے صحابہ نبی کو چھوڑ گئے تھے قرآن کہتا ہے میرے کی پر چڑھ کر بھی نبی کو انہوں نے نہیں چھوڑا ایک وہ نظریہ ہے جس کو شیعہ نے اور خمینی نے اور ڈاکٹر بد نے اور محمد بن یاقوب کلیری نے اپنی کتابوں میں پیش کیا اور ایک وہ نظریہ ہے جو اللہ کے قرآن نے چودہ سو سال پہلے قرآن میں پیش کیا مسلمانوں میں کسی اور کی بات کیوں کروں میں صحابہ کی عظمت کی بات کرنا چاہتا ہوں تو میں کسی اور کی بات نہیں کرتا ہوں میں خود پروردگار کی بات کرتا ہوں خود اللہ کی بات کرتا ہوں کیونکہ اللہ تو صحابہ سے ہے اللہ کے صحابہ کرام کی نیتوں سے واقع ہے میرے بھائیوں توجہ فرمائے یہ جو قرآن پاک ہے اس قرآن پاک میں جا بجا ہر ستارے میں ہر رتو میں اللہ نے صحابہ کی شان بیان فرمائی اور صرف اس قرآن میں نہیں بلکہ آپ ذرا پیچھے چلے تورات میں تورات تیرہ آرٹ حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں کتنی رہتے اور حضرت موسا السلام جن پر وہ تورات کتنی ان کے صحابہ کی شان میں نو آئے تھے حضور کے صحابہ کی شان میں اور انجیر جو حضرت علیہ السلام پر تھی عیسائیوں کی تاریخ میں سات تھے اور حضور کے صحابہ کی شان میں گیارہ آئے تھے اور زبور میں جو حضرت داود علیہ السلام پر تھی حضرت داود علیہ السلام کے صحابہ کسان میں چار ایسے کتنی ایسے اور حضور کے صحابہ کے لیے سات ایسے اور پرانے پاک کھولو پرانے پاک سے بائیس سو آیات توحید پر ہیں انیس سو آیات انبیاء پر ہیں اور ساڑھے سات سو آیات کی کسان میں ہے صحابہ سے اللہ کو کتنا پیار ہے صحابہ کو اللہ سے اللہ کو صحابہ سے کتنی محبت ہے اللہ کو صحابہ سے کتنا انت ہے اللہ صحابہ کو کتنا اچھا سمجھتے ہیں کسی اور کی کتاب میں نہیں کھولتا میں قرآن کھولتا ہوں میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ اے قرآن تو اللہ کی اس محبت کا ذکر کر جو چودہ سو سال پہلے پروردگار نے قرآن کے صفحات پر رقم کر دی اس کو بیان کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے اور اس کے مقابلے میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ یہ تو قرآن کا نقطۂ نظر ہے کہ قرآن نے صحابہ کو یہ کہا اور اس کے مقابلے میں شیعہ نے صحابہ کو کیا کہا فیصلہ میں نے نہیں کرنا فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ ہم قرآن کی بات مانیں یا غریبی کی بات مانیں مسلمانوں آج سپاہی صحابہ پر بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ شیعہ کو کافر کہتے ہیں میں شیعہ کو کافر اس لیے نہیں کہتا کہ شیعہ سے میری کوئی ذاتی لڑائی شیعہ سے میری کو ذاتی جھگڑا ہے شیعہ سے میرا کوئی ذاتی اختلاف ہے اس لیے میں شیعہ کو کافر اس لیے کہتا ہوں تاکہ میں کافر نہ بن جاؤں اور بھی آپ نے میری بات فکر کیا کہ میں شیعہ کو کافر اس لیے نہیں کہتا کہ میری ذاتی ان اس سے لڑائی ہے میں شیعہ کو کافر اس لیے کہتا ہوں کہ میں کہیں کافر نہ ہو جاؤں اس لیے تو شیعہ کو مسلمان کہنے کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو کافر کہہ رہا اور شیعہ کو کافر کہہ کر حقیقت میں میں اپنے اسلام کا ذکر کر رہا کہ میں اسلام والا ہوں آپ کہو گے یہ کیسی بات ہو گئی یہ ایسے ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی، سارے ٹھیک ہے جس طرح ہندوؤں کا عقیدہ ہوتا ہے نا ہندوؤں کا ہندو کیا کہتے ہیں کہ ویڈ کا ماننے والا وہ بھی ہندو نہ ماننے والا وہ بھی ہندو ہندو کا مطلب ہے کہ جو دیوی کی پوجا کرے وہ بھی ہندو جو پوجا نہ کرے وہ بھی جو دیوی کو مانے وہ بھی ہندو جو نہ مانے وہ بھی یہ ہندوؤں کا مطلب ہے کہ جو ہندو مدد دے تو مانے وہ بھی ہندو جو ہندو مدد کو نہ مانے وہ بھی اسے ہم کہتے ہیں ہوائی مدد ہے ہوائی جو دیوی کو مانے دیوتا کو مانے روز کو مانے جو ان کی کتاب ہے اس کو مانے وہ بھی ہندو اچھا جو نہ مانے وہ بھی دیکھو مدد مطلب دیکھو اور ہمارے ہاں بھی کئی ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں بھی کئی ایسے اب دیکھو شیعہ کلمہ پڑتا ہے اور اس کلمے کے پانچ دن پڑتا ہے کتنے کتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ وسیع اللہ کلی پتی پتہ کتنے جو ہے اچھا میں پڑھتا ہوں کلبے کے دو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کتنے جلد پڑھتا ہوں دو جگہ اچھا اب اب پانچ جز اصلی ہے یا دو اصلی ہے اس کا فیصلہ کرتے ہیں اگر دو جزوں والا مسلمان ہے تو پانچ والا کافر ہوگا اور اگر پانچ والا مسلمان ہے تو دو والا کافر ہوگا اگر اس مجمے میں کوئی آدمی کہتا ہے شیعہ مسلمان ہے تو اس کو سب سے پہلے اپنے آپ کو کافر ماننا پڑے گا اس لیے کہ یہ اسلام اسلام ہے ہندو مدد نہیں ہے کہ یہاں پانچ جن والا بھی مسلمان دو والا بھی مسلمان اور جس نے کہا کہ انبیاء کا رتبہ خدا کے بعد سب سے بلند ہے وہ بھی مسلمان جس نے کہا کہ اللہ کے بعد نبیوں سے اونچا مرتبہ اماموں کا ہے وہ بھی مسلمان جس نے کہا ابو بکر جنتی وہ بھی مسلمان جس نے کہا ابو بکر جہنمی وہ بھی مسلمان جس نے کہا عائشہ مومنا وہ بھی مسلمان جس نے کہا عائشہ کا وہ بھی مسلمان اور جس نے کہا نبی کامیاب ہو گئے وہ بھی مسلمان جس نے کہا نبی ناکام ہو گئے وہ بھی مسلمان جس نے کہا عمر جنتی وہ بھی مسلمان جس نے کہا عمر شرابی وہ بھی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا یا اندھیرا ٹھیک ہے یا سویرا ٹھیک ہے یا برائی ٹھیک ہے یا اچائی ٹھیک ہے یہ نہیں ہوگا کہ برائی بھی ٹھیک ہے اچائی بھی ٹھیک ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا ماں کان اللہ ہوں مجھے اللہ مارن تم علیہ اللہ یمید کبھی سمجھ پہ میری ڈیوٹی ہے کہ علیحدہ کر دوں خاک علیحدہ کر دوں <laughs> پاکستان تم نے نبی کے صحابہ کو گالی دی میرا تمہیں نمکرا گیا اور اس کی جگہ پہ میں کھڑا ہوں تمہارے سینے پر چڑھ کر مونگ دل کے آشا کی گالیوں کا بدلہ لوں گا یہ کیسے ہوا تو تم تم شیعہ کو کافر کہتے ہو میں کافر میں کہوں تو میں کافر تو کافر میں کہوں تو تو کافر اور تو مسلمان بننا چاہتا ہے تو بچ کے کفر کا نارا بلند کر شیعہ کو کہو کہ ہم تمہیں کافر کہنے پر مجبور ہو گئے کیا ہو گیا ہے کیا ہو گیا ہے ہم نہیں ایمان میں رکھتے اگر تمہیں کافر نہ کرے ہم ایمان میں نہیں رہتے اگر تمہیں کافر کیوں کافر تمہیں کہیں وجہ کیا ہے کہ میں تمہیں کافر کہتا ہوں اس لیے کہ جال سازی سے کبھی کوئی کام نہیں بنا جال سازی سے کبھی کوئی کام میرا دعوی ہے کہ جو کلمہ تم کرتے ہو یہ اسلام کے رجسٹر میں درج نہیں جو کلمہ تم پڑھتے ہو اسلام کے رجسٹر میں اسلام کے رجسٹر میں تو جب کسی چیز کا ریکارڈ میں اندراج نہ ہو وہ جالی ہوتی ریکارڈ میں اندراج نہ ہو وہ چیز جالی ہوتی ریکارڈ کیا ہے قرآن ریکارڈ کیا ہے اسلام کا پہلا رجسٹر ہے اسلام کا پہلا رجسٹر اسلام اس قرآن میں الحم سے لے کر ونناس تک تیرے کلمے کا اندراج نہیں تیرے کلمے کا اندراج ہے تو جب تیرے کلمے کا اندراج پچھلے ریکارڈ میں نہیں تو پھر یہ بات یاد رکھ میٹرک کی سند جب جعلی ہوتی ہے تو پتا کیسے لگتا ہے کہ پچھلا ریکارڈ چیک کیا جاتا ہے کہ پچھلے ریکارڈ میں اس کا سیریل نمبر ہوگا تو یہ سند اصلی ہے سیریل نمبر نہیں ہوگا تو سند اصلی نہیں ہوگی اگر تیرے ملک میں میٹرک کی جالی سند نہیں چل سکتی تو میں محمد کا کلمہ بھی جعلی چلانے کی اجازت ہوں تمہارے کلمے کا ریکارڈ اسلام کے رجسٹر میں نہیں اسلام کے رجسٹر میں اور تمہارے کلمے کا ریکارڈ پیغمبر کے رجسٹر میں نہیں نہ خدا کے رجسٹر میں نہ نبی کے رجسٹر میں اور اگر تم مجھے اجازت دو تو میں اور کہوں کہ تمہارے کلمے کا ریکارڈ علی کے رجسٹر میں بھی نہیں تمہارے کلمے کا ریکارڈ علی کے رجسٹر میں بھی نہیں اور تمہارے کلمے کا تو کہیں اندراج ہی نہیں ایک آدمی عدالت سے رجسٹری زمین کی کراتا ہے اور اس کا انتقال درج نہیں ہوتا بیس سال کے بعد تحقیق ہوتی ہے ڈپٹی کمشنر کہتا ہے اس رجسٹری کا اندراج نہیں یہ چالیس رجسٹری ہے اندراج کوئی نہیں ہوا میں کی صنعت کا اندراج نہ ہو تو صنعت جالی اے کی صنعت کا اندراج نہ ہو اے کی صنعت جالی اور بی اے کی صنعت کا اندراج نہ ہو وہ صنعت جالی اور تیرے کلمے کا اعتبار کوئی نہیں تیرے کلمے کا کہیں اندراج نہیں تو میں تجھے اصلی کیسے مانوں اور اس ملک میں روز افزا کی بوتل جالی نہیں چل سکتی میں تیرا کلمہ جالی کیسے مان لوں کلمہ مانا جا سکتا ہے دلند سے اور پھر یہ بھی یاد رکھ کہ میں تجھے کافر کہتا ہوں اس کی دو وجہ ہے دو وجہ ایک یہ ہے کہ میں تجھے کافر کہہ کر اپنا ایمان پکا کرتا ہوں تجھے کافر کہہ کے اپنا ایمان کچا نہیں رکھنا تھا میں کہتا ہوں میرا ایمان پکا ہو کب ہوگا کہ جب میں کافر کو کافر کہوں میں نکارا کر دوں نکیڑا کر دوں کفر کو علیحدہ کر دوں اسلام کو علیحدہ کر دوں تو میرا ایمان پکا ہو میرا ایمان اور ایک اور بات ہے کہ میں تجھے کافر کہتا ہوں تجھے کافر کہتا ہوں قرآن کے حکم سے کس کے حکم سے میں نے راول پنڈی میں ایک جلسے میں تقریب کی تھی سنی چوک میں لاکھوں کا اجتماع تھا ایک شیخ الحدیث صاحب سٹیج پر کھڑے ہو گئے یہ دو سال کی بات ہے وہ ریکارڈ میں ساری بات موجود ہے شیخ الحدیث اسلام آباد کے کسی دار العلوم کے شیخ العزیز تھے انہوں نے کہا کہ اگر تم اپنے موقف قرآن پر کے ثابت کر دو قرآن سے سپاہی صحابہ کا موقع ثابت کر دو تو میں ابھی سپاہی صحابہ میں شامل ہو جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی اللہ نے کیا کیا اسی جگہ پر جب ہم نے قرآن سے استقبال پیش کیا تو اس نے کہا کہ ہم بھولے رہے ہمیں اس سے پہلے سپاہی صحابہ کا اداکار بن جانا چاہیے تھا میں آج بھی قرآن سے اپنا موقع پیش کرنا چاہتا ہوں کرنا چاہیے یا نہیں چاہیے نمبر آپ آپ بھی چاہتے ہو کہ میں قرآن سے اپنا موقع پیش کروں میرے والے قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کے صحابہ کی شان میں ساڑھے سات سو آیا کے کتنی ساڑھے سات سو شیعہ کہتا ہے سارے صحابہ کافر بلکہ اصول کافی میں ہے ارتد الناس عباد النبی اللہ خلاف تو نبی کی وفات کے بعد تین آدمیوں کے علاوہ سارے مرتب ہو گئے اور آگے لکھتا ہے کہ اصل میں ایمان کسی کے دل میں نہیں تھا صحابہ میں ایمان کسی کے دل میں تین سے یا چار تھے ایک جگہ چار کا بھی ذکر ہے کہ چار رہ گئے باقی سب مرتب ہو گئے کیونکہ دل میں شروع سے ان کے ایمان نہیں تھا اب آپ مجھے بتائیں میں ایک اشتعال آپ کے سامنے تمہید کے طور پر پیش کرتا ہوں بات بعد میں کرتا ہوں مجھے بتائیں کہ قرآن پاک کہتا ہے اذا جا انسر اللہ ون سک وارا تن خلونا فی دین اللہ افواجا اے پیغمبر اللہ کی مدد آ چکی اور تو دیکھ رہا کیا دیکھ رہا ہے دیکھ یہ رہا کہ یج خلون داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہ اللہ کے دین میں افواجا دیکھیں جی، اسلام میں کون داخل ہو رہا ہے کیا داخل ہو رہا ہے قرآن کیا کہتا ہے کہ یج خلون داخل ہو رہے سی دین میں افواجا فوجیں فوجیں لشکر جماعتیں گروہ پیسے وفود اشاکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں خمینی کہتا ہے چار آدمی مسلمان تھے قرآن کہتا ہے فوجیں اسلام میں آئی قرآن کہتا ہے کون آیا فوجیں لشکر گروہ اب تم بتاؤ کہ چودہ سو سال سے شیعہ کا جو نظریہ ہے کہ کل چار مسلمان تھے قرآن کے اس لفظ نے رد کیا یا نہیں کیا ید خلون خلون ید کمیٹو میری طرف ید خلون فی دین سی فی سی اللہ اور قرآن کہتا ہے اسلام میں لشکر آئے لشکر اور انہوں نے کہتا ہے چار آدمی آئے کتنے آئے کہتا ہے کتنے آئے چار یا تین آئے اور قرآن کیا کہتا ہے لشکر آئے فوجی آئے اور قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ کم تم خیر امتیں تم روئے زمین کی سب سے بہترین امت ہو سب سے بہترین جماعت ہو یہ خیر کا جو لفظ ہے نا علماء کو پتا ہے کہ خیر کا معنی بہتر نہیں ہوتا خیر کا مانا ہوتا ہے سب سے بہتر خیر کا مانا کیا ہوتا ہے سب سے بہتر یعنی روئے زمین پر جتنی جماعتیں آج تک آئیں ایسا ہے تم سب سے بہتر ہو قرآن کہتا ہے کہ تم سب سے بہتر کمینی کہتا ہے سارے لالچی تھے سارے مریض کے دشمن تھے سارے مناسب تھے قرآن کہتا ہے خیر امتیں جس طرح میں نے پیغمبر کو اپنے لیے چنا اس طرح تم کو صاحب نبی کے لیے چنا خیر امت پوری دنیا میں سب سے بہترین امت ہو اب بتاؤ کہ ہم بات قرآن کی مانیں یا شیعہ کی مانیں اور اس بات پہ غور کریں میرے موقف کی تعریف ہے یہ بہت پہاڑ سے وزنی دلیل ہے جو میں پیش کر رہا ہوں اس پہ غور کریں صحابہ کرام پر تنقید اور صحابہ کو برا کہنے کا آغاز عرب کے کافروں نے کیا لیکن جو برائی اور جو تبرا عرب کے کافروں نے کیا وہ اتنا نرم تھا کہ میں اور آپ حیرانے جاتے ہیں آج کے شیعہ کے کے مقابلے دیکھو نا وہ مشرق تھے کافر تھے قرآن نے ان کو کہا بلائی کا کل انعام یہ جانوروں سے بھی برے بل ہم ازل بلکہ ان سے بھی ہوئے جانوروں سے جو بری قوم ہے انہوں نے صحابہ پر تنقید کرتے ہوئے کیا کہا کہ انہوں نے صحابہ پر تنقید کرتے ہوئے صحابہ کو منافق نہیں کہا صحابہ کو منافق شرابی نہیں کہا زانی نہیں کہا بلکہ صحابہ کرام پر تنقید کرتے ہوئے انہوں نے کیا کہا قرآن نے بتایا کہ انہوں نے کیا کہا قرآن کہتا وہی لائی لاخیل والا ہم جب عرب کے کافروں سے کہا جاتا ہے کہ مان لاؤ تو وہ پوچھتے ہیں کیسا ہی مان لائے تو اللہ جواب میں فرماتے ہیں کما آمن جیسے میرے محمد کے صحابہ ہی مان لائے جیسے میرے محمد کے تو آگے سے کہا کہتے ہیں امر نیل کما آمن سفا کیا ہم تم دیوت پوچھیں جیسا کہ مان لائے سوہار سپ کی جمع ہے اس کا مانا ہے بے وقوف تو صحابہ قرآن کے عرب کے کافرے نے بے وقوف کہا کیا کہا مناسب کسی نے نہیں کہا شرابی نہیں کہا بینی نہیں کہا نبی کا دشمن بھی نہیں کہا صرف یہ کہا کہ یہ بے وقوف کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند آئی دیکھو نا جب انہوں نے کہا کہ کیا بے وقوف ہو سب ماننا ہے تو میں اللہ کو کیا کہنا چاہیے تھا کہ وہ صحابہ کو بے وقوف نہ کہے وہ تو عقل مند ہے وہ تو کیا ہے جواب میں کیا کہنا چاہیے تھا کہ وہ تو عقل مند ہے لیکن آپ حیران گے کہ اللہ نے یہ ہے مثلاً یہ سورج چلا گیا ہے نا بولے تو صحیح ہے سورج تو میں تسلیم کرنے سے پہلے یہ کہوں کہ آج سورج چڑھا ہوا ہے تو لوگ کہیں گے یار یہ پتہ نہیں دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا تو یہ تو سب کو نظر آ رہا ہے تو اس کے کہنے کی ضرورت ہی تھی یعنی جو چیز واضح ہے اس کے کہنے کی ضرورت ہے رات کا وقت ہے تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ رات چلی ہوئی ہے واضح بھی ہے اسی طرح صحابہ کرام کا عقل مند ہونا سورج کی طرح واضح تھا اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا اللہ نے اس کا ذکر ہے کیونکہ صحابہ نبی کے دوست ہیں اور نبی کا رسید دونوں چیز نہیں ہو سکتا جو کو چھوڑ کر توحید اپنائے وہ بے وقوف نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کہ ان کا عقل مند ہونا یہ تو واضح ہے لیکن آگے بڑھ کر کہا اللہ خبردار انہم ہم کہا جنہوں نے شہادت کو بے وقوف کہا وہی بے وقوف ہے وہی پاگل ہے وہی احمد ہے ریڈو سلطان کے مسلمانوں یہ ہے میرا کروے دلائے یہ میں نے عبارت النس سے اپنا موقع ثابت کیا دلالت النس سے نہیں اشارت النس سے نہیں بلکہ میں عبارت النس سے سپاہی صحابہ کا موقف واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے شہادت کو بے وقوف کہا وہ سب سے بڑے بے وقوف ہیں وہ سب سے بڑے پاگل ہیں وہ سب سے بڑے احمد ہے اگر آج کا کوئی آدمی اس وقت ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے کہتا چھوڑو اگر انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا تو تم کسی کو کچھ نہ کہو نرمی اختیار کرو یہ اللہ کو سلا دیتا یا یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ بلّہ فرقہ پرور ہو گیا کہ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا بھی ہے کا عقل مند کا سورج کی صحت دیتا اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا اللہ نے اس کا ذکر ہے صحابہ نبی کے دوست ہیں اور نبی کا رسیف دیہاتی نہیں ہو سکتا جو صرف کو چھوڑ کر تو ہی اپنا ہے وہ بے پیس نہیں تو اللہ نے اس کا ذکر نہیں کیا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر ان کا عقل مند ہونا یہ تو واضح ہے لیکن آگے بڑھ کر کہا اللہ خبردار ان سے کہا جنہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہی بے وقوف ہے وہی پاگل ہے وہی محمد ہے میری سلطان کے مسلمانوں یہ ہے میرا قرض استعمال یہ میں نے عبارت النس سے اپنا میں اس کیا دلالت النس سے نہیں اشارت النس سے نہیں بلکہ میں عبارت النس سے صبح صحابہ کا موقع واضح کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن نے کیا کہا کہ جن لوگوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا وہ سب سے بڑے بے وقوف ہے وہ سب سے بڑے پاگل ہے وہ سب سے بڑے احمد ہے اگر آج کا کوئی آدمی اس وقت ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے کہتا چھوڑے اگر انہوں نے تو بے وقوف کہا تو تم کسی کو کچھ نہ کہو نرمی اختیار کرو یا اللہ کو سنا دیتا یا یہ کہتا کہ اللہ تعالیٰ بھی نوز بلّہ فرقہ پریڑ ہو گیا کہ انہوں نے صحابہ کو بے وقوف کہا اللہ بھی ان پر تنقید کرنے لگ گیا اللہ نے انہیں کو بے وقوف کرا دے دیا لیکن اللہ کو قیامت تک آنے والے تبروں کا علم تھا صحابہ دشمنوں کا علم تھا بدماشوں کا علم تھا کافروں کا علم تھا اللہ نے پہلے دن بات ختم کر دی اعلان یہ کیا کہ وہ صحابہ کو بے بیوقوف کہتا ہے وہی بیوقوف ہے وہی پاگل ہے وہی احمد ہے یہ کیوں کہا گیا اس لیے کہا گیا کہ اللہ کو پتا تھا وہ صحافت کو کافر کہیں گے مناسب کہیں گے اور میرا ماننے والا جب میرے قرآن کو پڑے گا تو اس سے یہ سبق حاصل کرے گا کہ صحافت کے خلاف جو لفظ کو استعمال کرے اس کے خلاف علی لفظ استعمال کرنا یہ اللہ کی سنت ہوگی اللہ کا طریقہ ہوگا اس لیے شیعہ نے کہا صحابہ کافر تھے میرا عقیدہ ہے کہ قرآن کی زبان میں میں شیعہ کو کافر کہوں کیوں اس لیے کہ جنہوں نے صحابہ بے وقوف کہا تھا اللہ نے ان کو بے وقوف کہا اس کا مطلب ہے کیا کیا تک جو لفظ کو صحابہ کے خلاف استعمال کرے اس کے خلاف وہ لفظ استعمال کرنا اللہ کی سنت ہے اللہ کا طریقہ ہے اللہ کا حکم ہے میں سب کچھ لٹا سکتا ہوں اللہ کے حکم کے پیچھے نہیں سکتا دیکھیے عرب کے کافر اور صحابہ کو کیا کہا بے لطیف کہا اگر جواب میں اللہ تعالیٰ خاموش ہو جاتا تو آج خمینی کے پسر پر بھی میں خاموش ہو جاتا اور ڈاکٹر مدرسی نے کہا ابھی بکر شیطان ہے اگر خدا خاموش ہو جاتا تو آج میں بھی چودہ سبزہ پہلے صحابہ کو محفوظ کہنے پر اگر اللہ کے عالم خاموش نہیں رہتا تو محمد کا امتی بھی خاموش نہیں رہتا اور میری میری بات یاد رکھے تو فلولی نے کہا اپنی کتاب کا سوش کے ایک سو پندرہ سفے پر کہ ابو بکر قرآن کا دشمن تھا قرآن کی مست کی روشنی میں کہ جس نے صحابہ کو بے وقوف کہا اللہ نے اس کو بے وقوف کہا اس کو استقرار کرتے ہوئے مجھے مجھ پر فرض ہے کہ میں کہوں کہ خمینی قرآن کا سب سے بڑا دشمن ہے اور اسی کتاب میں خمینی نے کہا عمر فاروق کافر ہے تو میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو کافر کہوں اسی کتاب میں خمینی نے عثمان غنی کو بد کماس رکھا میرا فرض ہے کہ میں خمینی کو بد کماس کہوں بلا کر مدرسی نے ابو بکر کو جہنم لکھا میرا سب ہے ماتا کم مدرسی کو میں لکھو اس لیے کافی نے محمد بن کلیری نے کہا کہ عمر میں تھا میرا سب ہے کہ میں محمد یعقوب کلیری کو جہنم میں لکھو سیو اگر تمہارے صحابہ پر تنقید کے جواب میں میں تم پر تنقید کرتا ہوں اس لیے کہ تم نے صحابہ کو کہا کہا اور قرآن کہتا ہے جو لفظ کسی صحابی کے خلاف استعمال کرے وہ لفظ تم اس کا استعمال کرو اگر میں تمہیں کہتا ہوں تمہارے صحابہ کو کی وجہ سے میں تمہیں مرتب کہتا ہوں کو مرتب کہنے کی وجہ سے تمہیں شیطان کہتا ہوں صحابہ کو شیطان کہنے کی وجہ سے تمہیں مناسب کہتا ہوں صحابہ کو مناسب کہنے کی وجہ سے تم کو لانت بھیجتا ہوں صحابہ کو لانت بھیجنے کی وجہ سے یہ استدار میرا نہیں یہ طرف میرا نہیں یہ پروزگار کا طرح ہے سوائے صحابہ اپنے پر کے حکم پر جان لٹا سکتی ہے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتی ایک آدمی نے مجھے وہ کیمپ میں سوال کیا کہ میں مان لیتا ہوں کہ جن کو جنہوں نے صحابہ کو کافر کہا ان کو تم کافر کرو ٹھیک ہے لیکن میں دو مرتبہ تو کافر اللہ نے ایک مرتبہ تو کافر شیعہ نے نہیں کسی کو کہا تو میں نے کہا کافر کافر کتنے مرتبہ کافر ہو گیا وہ دو دفعہ دو دفعہ ہوا آدمی تو گانا لگاتا ہے کافر کافر دو مرتبہ وہ تو آگے سے جواب میں پھر ایک مرتبہ کافر کہتا ہے تو پہلے کیا کہتا ہے دو مرتبہ کافر کافر اگر کہو کہ کافر آگے سے جواب دے تو سورا کروا پھر تو کوئی بات نہیں اس نے کہا پھر تو کوئی مثال نہیں اس لیے تو شیعہ نے صحابہ کو کافر کہا جواب ہے تم نے شیعہ کو کافر کہہ دیا لیکن یہ کہنا کافر کافر دو مرتبہ کافر کہنا یہ قرآن سے کہا ثابت ہے میں نے یہ دلیل بھی قرآن سے دی اس کا چلو میں نے کہا اگر میں اپنا استدلال قرآن سے پیش نہ کروں میں شکایت سے نہیں جاؤں گا اس کا جواب بھی میں قرآن سے دیتا ہوں دینا چاہیے یہ بھی چاہیے ایک مرتبہ کافر کہنا تو تم مان گئے ہو اور دوسری مرتبہ سنو میں کیوں کافر کہتا ہوں یہ بھی قرآن سے سابق ہے کہاں سے سابق ہے قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے پندرہ سپارہ قرآن کہتا ہے سبحان لگی اخرا سبحان اللہ لگی آپ بھی نہیں لگی بات ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی راتوں رات اپنے بندے کو جس نے سیر کرائی راتوں رات اب دیکھو یہاں پر ایک لفظ ہے اثرا اصرا کیا ہے توجہ نہیں کریں توجہ اصرا ہے پھر آباد ان سے پوچھو کہ لغت میں اثرا کا مانا یہ ہے کہ رات کو سیر کرانا لغت میں اصرا کا کیا مانا وہ سفر جو رات کو ہو اسے عربی میں اثر کہتے کیا کہتے ہیں لیکن رات کا نفر اس اثر میں موجود ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود کے اثر میں رات کمانا ہے تو پاک جو راتوں رات لے گئی اپنے بندے کو اس کے باوجود لئی نئی کا نفر علیحدہ ذکر کیا دوسری مرتبہ لئی من کا لفظ دوسری مرتبہ ذکر کیا حالانکہ اثر میں رات کا معنی موجود ہے اور نئی من معنی بھی رات ہے کیوں اللہ نے دو مرتبہ ذکر رات کا کیا تاکہ بات پکی ہو جائے تاکہ بات نائز بلّہ کو نگر جملہ نہیں بول سکتے لیکن علماء کہتے ہیں کہ یہ فصاحت و بناٹ ہے کہ جب کسی بات کو پکڑ کرنا ہوتا ہے تو اسے دو مرتبہ ذکر کیا جاتا ہے یا اللہ نے قرآن میں کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کو پکڑ کرنے کے لیے دو مرتبہ ذکر کرے ہم بھی تو اسی کے ماننے والے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کفر چودہ سو سال سے اٹکا ہوا ہے اس کو ٹکر کرنے کے لیے کافر کافر ایک بندہ تو بڑا بڑا بم لے کے آیا لیکن اللہ تعالیٰ نے فضل کیتا کہ تلاشی اتنی سخت آئی کہ پنڈال داخل نہیں ہو سکیا کہ جانا جانا چھٹ گیا اتنے گڈیا دے کہ گڈی سزوکی اڑ کے کمبے کے تار نہ لٹکتے اور میں رات میں نے رات گجرا والے نے بھی کہا جہاں بھی کہتا ہوں کہ شیو تم نے چبرچی کروڑ لاہور بھی میرے جلسے پہ بم مارا تھا تم نے دور اسمعیل خان میں نہیں بم مارا لیکن تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے ہمیں بچایا کیسے اور تم یہ بھی یاد رکھو کہ مولانا حق نواز شہید کو تم نے قتل کیا پاکستان اور دنیا کی کوئی گلی اور کوچا ایسا نہیں جہاں اس قتل کے بعد تمہارے کفر کی سدا نہیں کوئی اور اب تم مجھے قتل کرو گے تو پتا کیا ہوگا ہمیں تو کچھ ہی نہیں ہوگا جب تم مجھے قتل کرو گے میں تو انشاءاللہ جنت میں ہوں گا میں تو انشاءاللہ شاء کے قدموں میں ہوں گا میں تو ابو بکر عمر کے پاؤں کی خاص پہ ہوں گا میرا کیا بگڑتا ہے میرا کیا جاتا ہے مرنا تو ویسے ہی ہے اگر اس راستے میں اس طرح مارا جاؤ اس سے بڑی کیا شہادت ہے لیکن مجھے تو قتل کر دو گے پھر ہوگا کیا پھر تمہارے ساتھ کیا ہوگا جس گھر میں تم رہتے ہو اس کی چیزیں بھی تمہیں کافر کہیں گی اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں زندگی بخشی اللہ تعالیٰ مولانا اعظم تارک کو سلامت رکھے اور ضیاء امام فاروقی اور آزم تارک کو اگر اللہ نے زندگی بخشی تو انتظامیہ کے وہ افسر جو آج ہمیں روکتے ہیں کہ سیاح کو کافر نہ کرو روکتے ہیں نہیں آپ کو پتہ ہے آج سے بیس سال پہلے مرزائیوں کو کافر کہنے سے بھی یہ روکتے تھے روکتے تھے بولے تو صحیح روکتے تھے کیا کہتے تھے کہتے تھے مرزائیوں کو کافر کیوں کہتے ہو یہ تو مسلمان تم مسلمانوں کو کافر بنا رہے ہو کہتے تھے نہیں آپ کی داخلہ تو ہمیں ہوتی تھی نہیں ختم میں بت حملہ ہوتا تھا نہیں لیکن اس کے بعد جب اسمبلی نے قادیانیوں کو کافر قرار دیا تو پھر کیا ہوا کہ آج کوئی مرزائی چوک میں کھڑا ہو کر کہے نہ مسلمان ہو یہی ڈپٹی کمشنر اسے جیل میں بھیج دے گا یہی ڈپٹی کمشنر اسے اور یہی ایس پی اسے جیل میں سی او یہ جو ڈی سی ایس پی آج موجود ہے ان کو اپنا نہ سمجھو وقت آ رہا ہے کہ جب تم اپنے آپ کو مسلمان کہو گے ان کے قلم سے تمہیں جیل میں بھیجا جائے گا مسلمانوں ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں سو آدمی ہمارے شہید ہو چکے ہیں میں اپنے کندھے پر سو آدمیوں کا جنازہ اٹھا چکا ہوں ان کی بیویوں کو دیکھتا ہوں بیوا ہے مجھے دکھ ہوتا ہے ان کے یقین بچوں کے رونے کو دیکھتا ہوں تو مجھے پریشانی ہوتی ہے لیکن جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ تو حوران خلد کے پاس ہے تو پھر مجھے حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ تو صحابہ کی وکالت میں گئے ہیں یہ تو پرمٹوں کے لیے مارے نہیں گئے یہ کوئی سنسوں کے لیے نہیں مارے گئے یہ کوئی گروٹوں کے لیے نہیں مارے گئے ہسپتالوں میں نہیں مارے گئے انہوں نے گولیاں کھائی ہیں رسول اللہ کی عزت کے لیے صحابہ کی ناموس کے لیے اس کے لیے صحابہ کی ناموس کے لیے اور آپ نے دیکھا کہ جنگ شہر اور علاقہ جدید دائرے کے تسلط سے آزاد ہو چکا ہے ہو چکا ہے اور ریڈیو کا علاقہ ابھی باقی ہے منڈی کا علاقہ ابھی ایک جگیردار صاحب ہیں آپ کے علاقے کے ایم ایل اعظم مولاج میں وہاں جلسہ کرنا چاہا شاہجوا منڈی اس نے شہر میں تو جناب بڑی تکلیف پہنچی وزیر اعلیٰ کو ٹیلی فون کیا کہ ہمیں بچاؤ ہمیں اس نے جناب ڈپٹی کمشنر بچارا چھٹی پر گیا ہوا تھا اس کو گھر سے جگایا رات کے ڈیڑھ بجے تو وقت بڑے جان گئے تو مخدوم صاحب مہنگے چاہیں اے ایک سویرے سویرے اٹھے آ گیا سپاہی صاحب کا جی منتا کرنا پہ جلسہ نہ کر میں نے عبدال کپور کو آدھا خدا کا نہ جلسہ نہ کر شیخ اسپاق کو آدھا جلسہ نہ کر آئے اگے یہ بھی دور آئی پابندیاں نہ چھوڑنا جلسہ کوئی نہیں لیکن وہ محل میں منتا کرنا جلسہ نہ کر کیوں اور ایک دور بھائی جو ایم ایل اے گھر بیٹھا بھائی وہ کر دیو اور بھائی اور ایم ایل اے صاحب کی حکومت ہے ایم ایل اے صاحب کی مرکزی حکومت کون ہے سنیں نہ اس طرح سے ملتا ہے کہا تھا کہاں تھا میں قربان جاوا جنگڑی تیرے مشن تیرے مشن دیا برکت جس بندے نو کراچی لیا کے میں تیرے مسلے سے کھڑا کیتا ہے پوری گورنمنٹ کے لیے جلسہ نہیں ہونا کہنا ہونا ہے دور آئیے تھے کہ جب سیلاب آیا نا سیلاب سپاہی صحابہ کے رضاکار آتے آٹے تو گٹو چار کے تو لوگوں کے گھر ہم تو کوئی نہ اچھا ادا کے M L A M P پیمنگ کر گٹو نہ ہو انتظامیہ میرے ہلکے گٹو بن گیا پارک میرے بن گیا تین کیا تکلیف ہے کل نہیں تو پرسوں رہا ہے ہلکے نے ایم ایم اے پورے دیر جنگ کتنے آدم تارا کسا رکھ لو نہ مندر لو پر ووٹ متوقع سارے نار نہ چاہیے اصل تفرنا مٹارے تو ہونا چاہیے تو چاہیے ان جب بھج کر میں کھلائیے تو ہم میرا آئیے تھے گئے اور ضرورت آ رہا اسے جو مرضی کرو پر ساری گھر سو کام رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا رکھتا ہے تو دریا کی روانی پہ نہ جا ہم دریاؤں کو چڑھ کر کے اترتے دیکھا اور موجود سے پھیلنے والے بھی اشارہ کرتے ہیں طوفان فور کرتے ہیں تو فارم تو سادہ موقف سوچ سادہ موقف سمجھ ہمارا موقف جو ہے تم چھپا کے جیے میں سر جھکا کے دیے اے سپاہی صحابہ کا ایک ایک بچہ ایک ایک جو اٹھا اٹھا سالوں کا بھی چھوڑ ہے نا یہ بھی انشاءاللہ ایسی تلوار ہے کلاشن پیس سے بھی ود درست مہینے لاہور ہے ملتان آیا خیر مدارس سے جلتے تھے وائی خیر مدار جلسے پہ آیا اتنے میں نے منظور کافر کیوں کا میں آخر یہاں پیگمبر کے صحابہ نو کافر آخیا یہاں تلمبر کے نو کہنے لگا کہ میں تاری میٹنگ کرانا چاہنا اتحاد بین المسلمین دی بھی میں آخر بین المسلمین کوئی نہیں علامہ اقبال کا چیر جان گے ڈاکٹر جوید اقبال یہ بھی لامتیاں لامتی جمع بڑا بئیمان ہے بڑا ملون ہے بڑا الو ان میں نہیں آ رہا بڑا الو یہ علامہ اقبال کی روح پر اس بےمان یہ ہائی کورٹ کا چیف جسٹس کیا بنایا ہم ہوں کا نواز شریف نے اس نے بنایا اس بےمان اکتی مارچ بیان دیتا کہ پرانے پاک نے جہی سزا مقرر کی ہے نا کسانی جو سزا ادو تک نہیں ملنی جب تک چار گواہ نہ ہوئے اچھا وہ چار گواہوں والا جو لفظ ہے وہ اسلام میں غلط بولے ایک اللہ تعالیٰ نے غلط سزا کر دی ہے اور میں پوری دنیا کے اندر اس سزا کے خلاف احتجاج کرتا ہوں کیا پڈی کیا پڈی کا شوربا احتجاج کرتا میں آخر لاہور سے میں کہ بھی جی ہو رہا حلالی تو آ میرے نہ گل کر ایک دن سارے اس سزا کے خلاف پورے پنجاب سے پورے ملک کر جائے نا تو زندہ بچ کے چلا جائے سے سکھائے صحابہ نہ کی ہاں، سب کی جی ری اور سونی مبارک کرے بارہ اپریل میں آج اکی اپریل ہو گئی ہے بارہ اپریل میں قومی اسمبلی کے اندر صاحب صحابہ بل پیش ہو چکا ہے اور ان شاء اللہ وہ منظور ہو کے رہنا ہے ان شاء اللہ وہ منظور ہو کے اور جو منظور نہ ہوا تو ان شاء اللہ یہ حکومت بھی کوئی نہ یہ بھی یاد رکھا ہے لوگ آدمی کسی چھوٹے بیٹھے ہو اچھا، موقع بھی تلاش اچھا، ولاش چاہ اگر نے ساڑھے دو مندر ہے تو اپنی جماعت کے کارکنوں کے مقدمے واسطے پالن کیا کہ سارے کارکنوں نے ورن صاحب ترائی ترائی سال کے دے چھپے تو اسی یہ آخیا بچو صاحب نے تو سامان انصاف عدالت چ مداخلت نہ کرو تو میں وعدہ کیا اسی دو بندیاں کا ووٹ اس واسطے بتو نے دیتا ہے اسی کوئی تلاش نہیں لے لے اسی ستاون بندے چڑھائے ان طرح نہیں اللہ کے سب اللہ ایک گل سوچے تو کہیں کارکن چڑھانے چاہیے ان کو کہیں گے چڑھانے چاہیے کہ کہیں پیرا میں کیا ہمیں میری گل سمجھ آ رہی ہے سیا کے کفر تو پکے صحابہ کی محبت تو پکے جنگی کے اعلان تو پکے اور مولانا عبد غفور کی حمایت سے بھی پکے اور گل تو چلو پکے ہو اگر ساڈا امیدوار تو ہے ہی بڑا غریب اگر بس تو اتر آئی ہے تو میرا دس کیوں آ گئے وہ نہیں چلوں اپنا وارے چلانا ہر جڑے بندے سال سال چھ چھ مہینے سے لاہور سے پنڈی اسلام آباد کرتے ہیں وہ زیادہ تھے تو مولانا اکبر رسول صاحب ہر ویلے کچہریوں سے بڑے ہیں تو لوگوں نے کام کریں گے تو ہم چکن وارے کوئی نہیں بولے تو صحیح آئندہ سپاہی صحابہ نے حمایت کر کے دونوں ہاتھ کھڑا کرو دونوں ہاتھ یونٹ بنا سو اور علماء کرام کے آڈیو ویڈیو بیانات ملنے کا پتہ Jama Masjid Siddiq Akbar Nagan Chowrangi north Karachi phone number zero three double two three one eight triple nine seven نیز ہمارے پاس ڈاؤن لوڈنگ کی سہولت بھی موجود ہے